اے سنی والو یہ حق ہے تیرے رب کی طرف سے احق وہی ہے جو تیرے رب کی طرف سے ہو تو خبردار توشک نہ کرنا